سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے ابتدائی تین دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز تو کم ہی افطار کرتے تھے حدیث نمبر انتالیس سو باسٹھ مسند احمد